Students, Assalamu Alaikum. I hope you're all set for our 23rd lecture today. In today's lecture, we are going to study the phenomena of pain, and we are going to try to see how it exists. Pain is one of those things that I'm sure we would all love to live without it and avoid it to whatever degree and extent possible. But a very big fact of life is that we cannot totally remove ourselves from pain. Pain, as a matter of fact, of some sort or the other, is very much part of our lives. I mean, there is no such thing as life without pain. Uh, what we tend to, dislike about pain is the hurt that it causes. That is what really, deep down, we want to avoid. I mean, nobody likes to go through a hurt experience. Nobody wants to suffer. But then you'll realize eh, during the process of this lecture that pain also has a very positive purpose in our life. You'll be surprised to sort of hear me say a positive purpose, because it's only through pain that we tend to realize and find that something's gone wrong somewhere in our body. So from the respect we were to look at pain pain and we were to analyze pain تو ہمیں لگے گا کہ جو پین ہے یہ سروائول کے لیے has a very important role to play آپ سوچیں گے کیسے وہ اس طرح کہ let's say if we were suffering from appendicitis اور اپینڈاسائٹس جو ہے اس کا تو پتہ ہی آپ کو پتہ ہے ہمیں چلتا ہے if when when we we experience pain you know تو اگر اگر ہم وہ پین ہی ایکسپیرئنس نہ کریں تو ہمیں اپینڈیسائٹس کی پرابلم ڈائگنوز کرنی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور اگر ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے تو پھر invariably it can cause a lot of damage to چاہے یو نو اپینڈیسائٹس کی وجہ سے we may not die but it can a lot of agony lot of misery اسی طرح you know there are other conditions جہاں پہ ابھی ابھی کچھ دن پہلے you know my daughter she slip and she sprained her ankle she and ankle ankle would not have you and she would not have acute pain pain at that point of time you know she have have not bothered about it And I think this is something we all tend to do. You know, there are so many times uh, I can think of in my own life, and I'm sure you آپ سب کی لائف میں بھی بے شمار ایسی مثالیں اور ٹائمز ہوں گے کہ یہاں پہ چھوٹی موٹی تکلیف یا چوٹ جو ہے ہم پرواہ نہیں کرتے اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ, کہ دانت کی درد فار انسٹنس یو نو دانت میں تکلیف کئی دفعہ کئی دن تک چلتی رہتی ہے بڑ جاتی ہے تو then we so to reach out you know پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یو نو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں okay maybe we should reach out for the dentist maybe we should we should call somebody up and check کیا کرنا چاہیے تو pain in that way is an indicator there is something going wrong in us and and then that is a kind of a early warning for us. You know, it's a, an early signal for us that we need to take better care of our own selves. But then, mind you, there are certain conditions جہاں پہ there are some people who are not sensitive to pain I mean اس سے میری مراد ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی میں بات کرنا کرنے لگا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پین کا تھریش ہونا ان کا زیادہ ہے کہ وہ فیل ہی نہیں ایک چیز کرتے تو یہ جو کنڈیشن ہے جہاں پہ پین بالکل فیل نہ کرے یہ کنڈیشن کی اپنے کچھ کچھ اپنے پرابلمس بھی ہوتے ہیں یہ کنڈیشن جو ہے اس کو ہم بیسکلی کہتے ہیں ایک انسینسٹیوٹی ٹو پین سے مراد ہے ایسی چیز جو پیدائشی ہو آپ نے اپنے شہر میں کئی سرکس پہ گئے ہوں یا کہیں اور گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کے اوپر چلتے ہیں یا کولوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو you know we are all very surprise کہ یہ کیا وجہ ہے but sometime some of these people you know they have this condition which is they they suffer from congenital insensitivity to pain اس کی وجہ سے یو نو ان کو وہ تکلیف جو ہے وہ اتنی زیادہ شدید فارم میں نہیں ہوتی ان کو ٹنگلنگ سی سینسن ہو سکتے ہو تھوڑا سا محسوس ہو کے دیا واکنگ اوور برنگ لیکن شخص کو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو سو دیو فور اس طرح کی کنڈیشن جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو یو نو ٹیمپریچر کی ایکسٹریم یو نو بہت برف مثلا آپ نے بہت زیادہ دیر تک برف رکھی ہوئی ہے تو ان کو اس اس سے بھی درد نہیں ہوگی یا اگر آپ ان کو یو نو سگریٹ جلتا ہوا سگریٹ بھی لگا رہے ہیں تو ان کو درد نہیں ہو رہی تو اس طرح کی ایکسٹریم فارمز میں کئی دفعہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ کئی دفعہ ایکسٹریم یو نو گرم پانی فار انسٹنس کھولتا کھولتا پانی بھی ان لوگوں پہ اگر پڑ جائے تو دے ڈونٹ فیل اٹ ان کو پین نہیں ہوتی جو کہ نارملی ادروائز ہم سب کو بہت زیادہ اس چیز کی درد ہوتی ہے سملرلی دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ people suffering from this sort of congenital insensitivity ان میں for some reason physiological changes بھی جو ہے فار انسٹنس بلڈ پریشر جو ہے یو نو اس وہ بھی کوئی اس طرح کی کنڈیشن میں it doesn't fluctuate it doesn't change اسی طرح یو نو ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے یا کوئی پلس ریٹ ہے وہ بھی بہت یو you نو know, اس میں بھی کوئی ایکسٹریم چینج نہیں آتی uh, تو یہ جو مختلف اسٹیملائے ہیں ان کے اراؤنڈ ان کا جو ایک, ایک جو ریئیکشن uh, ہے یا ایک جو رسپانس ہوتا ہے اس میں ان کی ان کی جو باڈی ہے it sort of deals with very different in very different way in very different light اسی طرح اس طرح کی کنڈیشن میں uh, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے آئے کارنیا ریفلیکس فار انسٹنس جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے eh, نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں یو you نو know? اور یہ جو ڈس آڈر ہے انویریبلی اس ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دیکھنے میں یہ آیا ہے دیٹ دے ڈائی یگ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اتنی اگر if somebody has this capacity to bear pain in this way تو why would the die young I think one of the reasons اس کا آف ڈائنگ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ان کو you know they are not really because of their insensitivity to pain ان کو چیزوں کا جلدی پتا نہیں چلتا you know when thing start to go wrong آپ اسی طرح سوچیں کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے اور آپ کی موٹر سائیکل میں سے تھوڑی سی آواز آنی شروع ہو جائے اگر تو آپ کو آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ سننا شروع کر دیتے ہیں آواز کو definitely you look into it and you correct it لیکن اگر آپ کو آواز ہی نہ آئے یا آپ اونچا سنتے ہو اور آپ کو آواز نہ جلدی کیے آئے تو وہ پرابلم جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے so because of that such people who suffer from congenital insensitivity to pain ان کو اپنے مسلوں کا بہت دیر سے جا کے ایک قسم کا پتہ چلتا ہے as a result of that they go through tremendous stress in their life اور اور اس کی وجہ سے you know that seems to be one of the reason why you know they lot of times they don't have very long life they relatively you know die young اس لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں you know we would be looking into کہ نیچر جو ہے اور سمٹمز جو ہے پین کے یو نو وہ کیا ہوتے ہیں what sort of effect you know they have on people اور خاص طور پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وز اب از پین یو نو وہ کیا ہے اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے you know around such individuals وہ کیا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ later this lecture and in the next lecture we will be covering آپ کے ذہن میں آئی ایم شیور اس لیکچر کے دوران کئی سوال آئیں گے جن میں سے کچھ کس سوالوں کے آئی ایم شیور آپ کو جواب بھی مل جائیں گے فار انسٹنس ایک جو بڑا پرائمری سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھے گا وہ ہے کہ واٹ از پین کہ یہ جو پین ہے یہ جو درد ہے یہ, جو, یہ کیا ہے آئی I مین mean, اس کی فزیکل بیسز کیا ہے I am sure will be one of the question that you have what is pain and what are its physical bases دوسری چیز آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں جو اٹھے گی can people feel pain when there is no underlying you know physical disorder I mean یہ بھی تو ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ ایک تو وہ درد ہوتی ہے جو ہمیں کوئی چیز لگنے سے مطلب ہم نے اپنے آپ کو تو درد ہوئی چٹکی کاٹی درد ہوئی تو اس کا تو ایک ریزن بن گیا نا لیکن کین پیپل فیل پین کے بغیر کسی وجہ کے بھی can they feel pain I mean that's another question I am sure جو آئی بی ایڈریسنگ اور اس کے علاوہ کہ سائیکو سوشل فیکٹرز جو ہے ہاؤ ڈو دے افیکٹ آر ایکسپیرئنس آف پین اندر ویری امپورٹنٹ ایریا آف انکوائری کہ جو سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں وہ ہمارے اس سارے یہ جو ایکسپیرئنس پین کا ہے اس میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا بنتی ہے کیونکہ پین جو ہے as we know it's a very subjective experience subjective experience سے مراد ہے کہ ہر انسان کا پین کا ایکسپیرئنس ایک اپنا یونیک ایکسپیرئنس ہوتا ہے ہر ایک کا انداز جو ہے اس کو ایکسپیرئنس کرنے کا اس کو مینیفیسٹ کرنے کا وہ فرق ہوتا ہے تو اس میں you know as student of psychology I am sure you would also be interest how do assess how much pain person feels psychologist کو اس چیز کا کس طرح یو نو وہ اسسمنٹ کس طرح کرتے ہیں کہ جو شخص ہے وہ اس وقت کتنی پین میں ہے یا کتنی پین جو ہے ہے وہ کر رہا سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ what is pain pain is the sensory and emotional experience of discomfort which is usually associated with actual or threaten tissue damage or irritation تو پین جو ہے ورچولی ہر انسان جو ہے ہر ایج میں you know can experience pain تو اس کے لیے کوئی سچ کوئی ایج جو کی پابندی نہیں ہے I mean right from mother giving birth to a child and going through the labour pain you know that we know see ہماری یو نو اور انفینسی کی ٹیدنگ پرابلمس یو نو اور ٹمی ایکس اور اس کے بعد ایڈلٹ لائف میں بھی یو you نو know, جب ہم آؤٹ ڈور گیمس کھیلنا شروع کرتے ہیں فٹ بال کرکٹ یا ہاکی یا اور چیزیں تو چوٹیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں یا کوئی اور بھی بے شمار ایسی ایکٹیویٹیز یو نو ہماری ایسی ہوتی ہے جن میں چوٹیں جو ہیں اس لگتی ہیں اور یہ پروسیس جو ہے یہ چائلڈہڈ میں سے پھر اور ایڈلٹہڈ میں چلا جاتا ہے سو دیو فور دس پروسیس جو ہے یہ لائف لانگ پروسیس ہے اس میں صرف اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے جو situation which can cause pain to us that can change but pain is something that we we suffer in all ages or we are vulnerable all ages some of this pain you know can be chronic pain for us جب ہم کہتے ہیں کرونک پین تو کرونک پین سے میری مراد ہے کہ وہ پین فار انسٹنس کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جن میں وی سفر فرام آن گوئنگ پین تو یہ اس میں آرتھرائٹس فار انسٹنس ایک بہت اچھی مثال ہے someone suffering from from arthritis you know would suffer pain continuous process of pain وہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے لیکن چلتی رہتی ہے اسی طرح اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوور بیک پین جو ہے یو نو وہ بھی کرونکلی رن کرتی ہے similarly you know migraine headaches I mean I know of people who have history of migraines تو یہ بھی ایک کرونک اسٹیٹ آف پین ہے اسی طرح یو نو کینسر کینسر میں بھی you know after a certain you know intensity and level جب بیماری کا بڑھ جاتا ہے تو پین جو ہے وہ سیٹ ان ہو جاتی ہے اینڈ اس کی بھی ایک you know that's also chronic sort of a pain تو انسان کا جو ایکسپیرئنس پین کے ساتھ ہے وہ بڑا امپورٹینٹ ایکسپیرئنس ہے because you know it tends to colourize perception it tends to colourize our quality of life ہماری دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے یو نو پین کی وجہ سے ہمیں چیزوں کا مزہ نہیں آتا بٹ زین میں آپ یہ رکھیے کہ پین ایک ایسی کمپلینٹ ہے which is probably I not be too wrong in saying that is the most common complaint that a medical doctor or you know health psychologist probably would have to deal with general practitioner کے پاس جو پین کی کمپلینٹ کے ساتھ جو پیشنٹس آتے ہیں I am sure one was to carry out and you know تو پتا یہ چلے گا کہ probably more than may be half the patients are suffering with some sort of a pain according to one of the researchers by the name of Paul Crowley Crowley کہتے ہیں کہ pain is one of the most pervasive symptom in medical practice pervasive کا مطلب ہے ایک ایسا سمٹم جو بہت زیادہ وسیع ہو اور اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہو اور بہت زیادہ فریکوینٹلی لوگ اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہو the most frequently stated cause of a disability جو ہے وہ انویریبلی پین ہوتا ہے پین جو ہے ہر ڈسبلٹی کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا کہ there a certain level of pain اور دیکھنے میں یہ اکثر آتا ہے کہ جب تک طرح میں نے پہلے ذکر کیا دانت کی درد کا کہ جب دانت کی درد ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ادروائز ہم کہتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی ہم نہیں جاتے اسی طرح اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ایک ایک چیز کی درد یا تکلیف جب ہم ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں that is when we make a choice of either reaching out for medical care or avoiding medical care تو وہ ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ ایک کریٹیکل جنکچر ہماری ہمارے سوچ میں ہمارے ریئلائزیشن میں اس وقت ریچ ہو وی ریچ اٹ کہ بھائی اوکے اب درد کی شدت یہ ہے now I have to make a choice am I going to continue to avoid reaching out and seeing a doctor or am I going to reach out and see a doctor we I mean are common experience that yes جب ہماری درد جو ہے وہ ایک حد سے بڑھ جاتی ہے وی انویریبلی سیک ہیلپ اور then we run around we go to hospital we do whatever is required تو یہ جو پرولونگڈ پین ہے یہ ہماری لائف پہ اس کا ایک بہت گہرا امپیکٹ پڑتا ہے not only in terms of the physical pain that and the agony that we experience بلکہ also in terms of a general functioning you know ہمارا اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہمارا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا ہمارا پڑھائی کرنے کو دل نہیں کرتا ہمارا یو نو دوست کو ملنے کو دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا یونیورسٹی جانے کو دل نہیں کرتا اور اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ when if you have suffered from a pain تو اس دوران آپ کا you know social relationships بھی کو بھی مینٹین کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہوگا یو نو کالج میں پارٹی ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو دل ہی نہیں کر رہا جانے کو you know I don't want to go ایک کانسٹنٹلی اموشنل ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس حالت میں ہمیں کرنی پڑتی سو جو پین جو ہے یہ ہمیں یو نو ان سچویشن میں ہماری کوالٹی آف لائف پہ ایک اس کا ڈیمپنگ افیکٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اموشنلی بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو ان دیٹ وے یو نو اس کا ایک انارمس سوشل اور اکنامک جو ہے امپیکٹ ہماری لائف پہ پڑتا ہے اور یہ چیز صرف you know it's not only common to to us here in Pakistan but it's a phenomena universal phenomena all over the world you know this is how people experience pain and they tend to deal with pain United States میں یو you نو know, میں یو ایس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر کتابیں بھی یو ایس میں آپ کو پتا ہے لکھی جاتی ہیں زیادہ تر ریسرچ بھی یو ایس میں کیری کیری ہوتی آؤٹ کی جاتی ہے تو یو ایس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً you know a very large segment you know nearly one third of the population آپ کہہ لیجیے وہ at different time suffering from you know some kind of a painful condition اور اس کی وجہ سے you know sometimes you know they they are also feeling disabled and dysfunctional because of it اور اسی وجہ یہ ایک ایک ایک ایسا ایریا ایریا ایریا واحد ہے ہے ہے پین مینجمنٹ کا جو جو کہ اس کی اوپر بلینز آف ڈالرز اینولی امریکہ میں اسپینڈ کیے جاتے ہیں so this is one area you know جس میں billions of dollars are invested in the treatment of pain and not only in terms of of the treatment pain but also you know in terms of the time lost جس میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب ہم ہمیں درد ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کام پہ جانے پہ اور جب ہم کام پہ نہیں جاتے تو وہ جو ہم آٹھ گھنٹے کا کام نہیں کرتے you know there a value that's attach to that hours of work lost کہ جب ہم آٹھ گھنٹے کام نہیں کرتے تو there a loss of income to the you know to the organisation اور ٹو دی فیکٹری اور ٹو دا کمپنی اور ٹو دی آفس جہاں بھی آپ ہیں وہ بھی تو ایک وہ بھی تو ایکسپینڈیچر ہے اور اسی طرح پھر آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں جہاں پہ ہیلتھ انشورنس کوریج چیزوں کا ہوتا ہے وہاں پہ you you you know when suffering then claim money for that also for the treatment اور ڈسبلٹی یو نو پلانز ان کی ہوتی ہیں ڈسبلٹی پیمنٹس بھی یو نو لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ یو نو ویلفیئر ایجنسیز کے ساتھ ان کے لٹیگیشن میں پڑ جاتے ہیں سو فورٹ تو ویسٹ میں تو یو نو بے شمار اس طرح کی ایڈیڈ ایکسپینس اور کاسٹ جو ہے اس چیز کا سامنے آتا ہے now let's look at the qualities and dimensions of pain کہ بھائی یہ جو پین ہے اس کی کیا کوالٹیز ہیں اور کیا ڈائمینشنز ہیں uh, ہماری جو سینسیشنز ہیں پین کی ان کی they have you know many varied dimensions and qualities to them. For instance, we might describe a pain to be sharp. آپ نے کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ بڑی شارپ سی پین آپ کو ہوتی ہے اور کئی دفعہ we may experience having you know dull pain for instance ایک جس طرح دھیمی سی اندر تھوڑی تھوڑی سی پین چلی جا رہی ہے شارپ پین جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ بڑا لگتا ہے جس اندر یو you نو know, وہ اندر چھڑیاں چل رہی ہوں یو نو بس ٹیبنگ پین جس کو ہم کہتے ہیں یو نو کئی دفعہ ویسی فیلنگ ہوتی ہے یا کئی دفعہ you know it's like kind of feeling اندر ہو رہی ہوتی ہے اور کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو برننگ سینسیشن آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور کئی دفعہ اچنگ کی فیلنگ آتی ہے کئی دفعہ یو نو ایکنگ کی فیلنگ آتی ہے درد ہو رہی ہے جسم ٹوٹ رہا ہے یو نو ایک جسم ایک کر رہا ہے you know I mean these are the kind of different pains you know کی کوالٹیز ہیں یہ ڈفرینٹ ویریشنز ہی ہیں اور کئی پینز جو ہوتی ہیں آئی ایم شیور آپ سب کو ان کا ایکسپیرئنس بھی ہوگا وہ بڑی تھرابنگ قسم کی ہوتی ہیں اور دیٹ کانسٹینٹ یو نو اور لگ یہ رہا ہوتا ہے جیسے اندر کوئی چیز یو نو چل رہی ہے بڑی تیزی سے یو نو شوٹنگ پین بھی کئی دفعہ ہوتی ہے اور وہ لوکلائزڈ بھی you know some are localise pain ایک خاص جگہ پہ شوٹنگ پین آپ کو ہو رہی ہوتی ہے تو آفن یہ جو فیلنگس ہیں ہماری اراؤنڈ پین یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کیا ایریا یو نو یا کیا ٹیشو جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے یا یہ اریٹیشن جو ہے یہ کہاں پہ ہو رہی ہے وہ ایریا کیا ہے فار uh, انسٹنس مثال کے طور پہ اگر ڈیمیج جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہو ڈیپ ان دا باڈی ہو تو دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ if the damage is deep in the body تو اس کی جو پین جو رپورٹ کی جا, جو, جو آدمی پھر اس کو رپورٹ کرتا ہے جو پین کو وہ اکثر ایک ڈل پین کی شکل میں وہ اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے it may have a aching quality to it also I mean it may be dull and aching لیکن اگر کوئی یہ جو خراش لگ جائے ایک دم سے یا کوئی ایسی چوٹ لگ جائے جو اسکن کے لیول پہ ہو بہت گہری نہ ہو وہ پین جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ ایک شارپ پین ہوتی ہے تو ہم دو ڈائمینشن جو ہیں پین کی ان کو خاص طور پہ یو نو ہم کنسیڈر آج کے لیکچر میں کریں گے یہ جو پیری ٹائپ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں organic versus psychogenic pain organic کا مطلب وہ پین جو پیورلی فزیولوجیکل ہے اور oppose to that psychogenic pain جس کا مے بی uh, جو اوریجنز ہیں وہ کوئی سائیکولوجیکل ہیں اور دوسری جو ہے ٹائپ وہ ہے acute versus chronic pain acute pain you know جو ایک دم سے ہو جائے اور کرونک پین جو کافی عرصے سے چل رہی ہو تو یہ دو ٹائپس کی پین کی بات میں اب ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں آپ سے کروں گا I would first of all like to talk about you know as I said earlier organic versus psychogenic pain یہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے you know when we when people suffer from physical injuries you know such as let see you know burn serious burn for instance کہ جل جائے آدمی سو وین a person who suffer from a serious burn pain is انبلی linked to the damage gone through تو اس طرح کی کنڈیشن یہاں پہ اس کو ہم انیریبلی کہتے ہیں کہ آرگینک پین تھی کیونکہ اس کا ایک فزیکل بیسس تھا اور فیزیکل بیسس تھا کہ جو ٹشو تھا یو نو وہ ڈیمیج ہو گیا but then they are pain انچ فکل بیس ٹیشو ریزنشن جو میڈیکل ٹیسٹنگ بھی جو ہے پین تو اس ڈسکمفرٹ کو اس پین کو ہم انویریبلی کہتے ہیں یعنی یہ جو پین تھی یہ سائیکولوجیکل یا ایموشنل پروسیس کی وجہ سے یا ریزنس کی وجہ سے ہوئی تو that you know this is how we tend to between the physical pain pain which is purely physical and a pain which is you know psychological تو اس طرح کی جو پین ہوتی ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں سائیکوجینک پین اس کی ایک آپ کو میں مثال اس طرح کی دیتا ہوں کہ سائکوجینک پین ان میں آپ کو پتا ہی ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی شاٹنگ شارڈ بائی اینمی اور اینمی کی گن کے سٹنگز ہیں وہ مجھے آ کے لگ رہے ہیں تو وہاں پہ اب as such they was no and there were no guns guns hospital setting میں کا کیا کام لیکن یہ جو سارا کا سارا جو اس کا ایکسپیرئنس تھا this was something which was creation of own mind so this this is a sort of a condition جس کو ہم کہتے ہیں سائیکوجینک کنڈیشن کہ جہاں پہ یہاں پہ زین جو ہے وہ ایک چیز کو پیدا کر لے پہلے ایک وقت تھا جہاں پہ یو نو فزیکل پین کو انویریبلی سائیکوجینک پین سے الگ دیکھا جاتا تھا you know even the professional use to look at یہ بھی فزیکل پین کا کیس ہے یہ سائیکوجینک پین کا کیس ہے لیکن آہستہ آہستہ you know as we progress in this area and as research out اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ there is some common factors in both these فیکٹرڈیشن تو کوئی بھی چیز جو پیورلی نہ فزیکل ہے اور نہ پیورلی سائیکوجینک ہے تو ایون جس طرح آرگینک پین میں فزیکل پین میں one feels hurt and one does experience the pain similarly in psychogenic pains also one exactly experiences a similar kind of a hurt and a similar kind of a pain. So researchers now have have recognized this fact that we can't clearly differentiate nahi kar sakte, you know, psychogenic pain ko physical pain. Se. بلکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک اسپیکٹرم پہ آئی تھنک ان کو دیکھنا چاہیے اور اسپیکٹرم پہ دیکھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ whenever we experience pain will definitely be interplay of physiological فیکٹروجیکل فیکٹر وہ الگ بات ہے کہ کئی دفعہ فیزیولوجیکل فیکٹر زیادہ ہوں گے اور سائیکولوجیکل فیکٹر کم ہوں گے کئی دفعہ آپ کو لگے گا کہ سائیکولوجیکل فیکٹر بہت زیادہ ہیں اور فزیکل فیکٹر جو ہیں وہ کم ہیں اکثر you know in my own practice and اکثر اب دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ even people who work pain management program جو رن بھی کرتے وہ اب ان دونوں چیزوں کو ایک یو نو اکٹھا دیکھتے ہیں وہ ایک ہی اسپیکٹرم پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں you know they do not get into کہ جی آیا کوئی چیز پیورلی سائیکوجینک ہے یا یا, پیورلی یو نو فزیکل ہے انلیس کے کوئی ایسی کنڈیشن ہو جہاں پہ ٹیشو ڈیمیج بہت زیادہ ہو گیا ہو اور وہاں پہ ٹیشو ڈیمیج کی وجہ سے یس yes, پین جو ہے وہ uh, آدمی بہت زیادہ ایکسپیرینس کر رہا ہو لیکن یہ بھی دیکھنے میں کئی دفعہ آتا ہے کہ کئی لوگ جن کا جن کو ریئل ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ اتنا زیادہ پین کی کمپلینٹ نہیں کر رہے ہوتے یا وہ اتنا زیادہ پین کو ایکسپیرئنس نہیں کر رہے ہوتے and as a other people who have not tissue damage but you know but they are of pain تو اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ you know there is definitely a very important psychological element to pain جس کو کہ ہر وقت ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ we as human beings as human beings جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹ جو ہمارا ہے جو اموشنل ایلیمنٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے فزیکل ایلیمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے the second condition is acute versus chronic pain pain جو ہے اس میں یو نو کتنی the duration of the pain and the frequency of the how frequently we experience pain you know this makes a big difference you know for instance if a pain if you had pain once in week or have we had a pain for many weeks many months you know puts it in very different bracket the length of experience جو ہے that are individual experience pain جو ہے دیٹ مور لیس ڈیٹرمنس کہ جو پین ہے whether it is acute or it is most of the painful condition very short you know we have a two and then you know we take medicine for it and we're okay تو most of these condition are very very short اور ہم ان میں سے یو نو کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں یا ایک آدھ دن میں ہم نکل آتے ہیں انویریبلی اور ایسی کنڈیشن جن میں ہم جلدی سے نکل آتے ہیں یہ کنڈیشن پہ دوبارہ جو ہے you know they do not repeat themselves اور اگر کبھی لیٹ سے کہ ہمیں آج درد ہوئی دانت میں اور پھر چھ مہینے بعد ہوئی تو اس چھ مہینے بعد والی درد کا آج کی درد سے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی تعلق ہو فور طرح یو نو ویٹ سی کے آپس میں کوئی وونڈ آ جائے یا کوئی چھوٹی موٹی سرجری ہو جائے you know that again is some experience which is independent other experience تو جو کہ ٹیمپرلی پین فل ہمارے لیے واقع ہو اور اس کی جو مدت ہے وہ چھ مہینے سے کم کی ہو آئی تھنک یہ یہ بڑی زیر میں امپورٹینٹ چیز آپ نے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ چھ مہینے سے کم مدت ہو پین کی اور وہ یو نو اور وہ ٹیمپرری پین فل کنڈیشن ہو that is not a permanent painful condition but it's a temporary painful condition and has a history of being there for less months یہ ذہن میں آپ ضرور کلیئرلی رکھیں تو نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے people who suffer from these acute pain you know episode ان کا لیول آف اینگزائٹی بھی پھر اس وقت جب یہ پین میں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شوٹ اپ کر جاتے ہیں goes way high you know as long as a pain exists لیکن جو سے نکلتے ہیں تو ان کا انگزائٹی لیول بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن if these painful condition continue to you know run for more than six months تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کرونک پین کنڈیشن بن گئی ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کا چھ مہینے سے زیادہ ہونا only then does it we diagnose it as a chronic pain condition. People who suffer from this chronic type of conditions, ان میں انویریبلی جو چیز دیکھنے میں آتی ہے that they suffer from high level of anxiety and stress آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیوں part of that is because of the you know ایک ہوپ لیسنیس اور ہیلپ لیسنیس کی جو کنڈیشن ہے یہ ہیلپ لیسنیس اور ہوپ لیسنیس کی کنڈیشن کی جو وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے بیسکلی کہ you know they have try to they have gone through various treatments some of these treatments have not work for them تو اس کی وجہ سے یو you نو know, ایک مایوسی سی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے I mean they feel demoralized you know they feel that you know ان کی تکلیف جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے وہ وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی اگر ٹھیک ہوئی بھی ہے تو پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تو پین جو ہے جب وہ کرونک ہو جاتی ہے تو it start to interfere you know in our daily activities اور جب وہ ڈیلی ایکٹیویٹیز میں اس کی انٹرفیئرنس ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اکثر اوقات چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس سلیپ پرابلم ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو ان کی جو نیند ہے انہیں جلدی کی نیند نہیں آتی یو نو نیند ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے اور نیند جو ہے بڑی حاوی ہو جاتی ہے ان کے ذہن پہ اور اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آیا آتا ہے کہ ان کی ویسے بھی کوالٹی آف لائف جو اور ایریاز کی بھی ہے وہ بھی سفر ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو اس طرح کی کنڈیشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ آپ کو کہتے ہیں جی کاش ہماری نیند ٹھیک ہو جائے کاش اگر میری نیند ٹھیک ہو جائے تو میری سب مسئلے دور ہو جائیں گے تو نیند جو ہے becomes a very big kind of a symbol for them you know کیونکہ نیند کا آنا جو ہے دے ہیو پینجبل اور اس, اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی اکثر آتا ہے کہ پیپل ہو سفر فرام کرونک پین ان کے جو ریلیشن شپس ہیں you know with family members وہ بھی افیکٹ آہستہ آہستہ ہونا شروع کر دیتے ہیں uh, اور اکثر اوقات میرٹل کاؤنسلنگ میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو اسپاؤز ہوتی ہیں وہ پھر کمپلینٹ کرتی ہیں کہ جی our husband doesn't give us time یا اگر اسپاؤز کو اگر وائف کو پرابلم ہے تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جی she doesn't now like to spend time she doesn't go out with ہماری باہر جانے کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں we don't socialize that much اور آہستہ آہستہ کرونک پین کی وجہ سے انسان کا جو ایک لیول آف انٹرسٹ ہے نا جنرلی لائف میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یو you نو know, ہمیں نہ ٹی وی کا مزہ اتنا آتا ہے نہ کھانے کا اتنا مزہ آتا ہے نہ کرکٹ میچ دیکھنے کا مزہ آتا ہے پھر نہ کچھ اور کرنے کا مزہ آتا ہے تو پھر اس سے ہماری جو اوور آل ایک کوالٹی آف لائف ہے وہ یو نو شرنک ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہماری جو لائف ہے وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ایک ہیلدی لیونگ کے لیے ہمیں لائف کو یوں کھول کے رکھنا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنورجنٹ پوزیشن ہونی چاہیے لیکن when we are suffering from a chronic like تو وہاں آہستہ آہستہ ہماری جو لائف ہے وہ یوں شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل کنورج کر جاتی ہے بجائے ڈائیورج کرنے کے ڈائیورجنٹ کی بجائے کنورجنس شروع ہو جاتی ہے تو کنورج جب کر جاتی ہے تو شرنک ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس آپشنس ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہمارے پاس تھنگس ٹو ڈو ہمارے جو یو نو ایکٹیویٹیز اور انٹرسٹ جو ہے وہ بڑے محدود ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات اس کی جو کلاسیکل جو ایک ایک فارم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ایسے پیشنٹس آپ دیکھیں گے ایز سائیکالوجسٹ یا ہیلتھ سائیکالوجسٹ جب آپ ہوں گے یا کلینکل سائیکالوجسٹ جب آپ بنیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو پیشنٹ ہیں اس کی جو لائف ہے وہ گھر اور ڈاکٹر کی کلینک اور دوائی کی دکان یہ تین چیزیں جو ہیں اس کی لائف کا کی ایکٹیویٹیز بن کے رہ جاتی ہیں باقی سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی لائف میں سے ایسا ایسا نکل جاتی ہیں جو کرونک پین جو ہے اور اس میں یس سلیپ جو ہے اس کی کمی اور اس کی انٹرفیئرنس تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اور بھی انکلوسو تھاٹس یو نو ہر قسم کی ورنگ کائنڈ آف تھاٹس یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے یو نو میں مر نہ جاؤں یو نو اور اس طرح کی جو چیزیں جو سلیپ کے لیے جو اچھی نہیں ہوتی وہ بھی کیونکہ ساتھ ساتھ ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہماری جو جو جو سلیپ ہے وہ ڈیفینیٹلی اٹ گیٹس افیکٹڈ اور پھر کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں ہمیں آتا ہے ہمارے پریکٹس میں کہ اس طرح کی اسٹیٹ اور کنڈیشن میں جب لوگ چلے جاتے ہیں یا پیشنٹس چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے جابس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور میں اپنی پریکٹس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ ان کو اپنے یو نو ریلیشن شپس جو ہیں ان کو اپنی فیملی کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے I have seen people go through divorce also because of that یعنی ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ وہ ریلیشن شپ کو ایک ہیلدی طریقے سے یو نو مینٹین کر سکیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جابز نکل جاتی ہیں جب سپورٹ سسٹم ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جب جاب نہیں رہتی تو پھر آپ پہ ایک اور چیز جو ایڈ ہو جاتی ہے وہ فائنینشیل اسٹریس ہے فائنینشیل وری ہے یو نو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی in that way sort of مل جل کے چلتی ہیں اس میں امپورٹنٹ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ کرونک پین کنڈیشن جو ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو کنڈیشن ہے یہ آپ کے لیے بینائن ہے کہ اگر تو بینائن ہے تو پھر وہ یو نو ہم اس کو انویریبلی تصور کرتے ہیں کہ یہ ہارملیس کنڈیشن لیکن اگر وہ ملیگنٹ ہے ملیگنٹ کا مطلب کہ اگر اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کے لیے انجوریس ہے اور اس سے آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ مزید اور خراب ہو سکتی ہے اور آپ کی جو ڈسکمفرٹ ہے وہ اور چلے گی تو اس طرح کی اگر چیز سامنے نظر آئے تو وہ اس سے ہماری جو کرونک پین ہے اس کی شدت جو ہے وہ اور اس کی نوعیت جو ایکسپیرئنس کی ہے وہ بہت بدل جاتی ہے تو ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریسرچرز نے کرونک پین کو تین طریقوں سے دیکھنے کی کوشش کی جس کا میں اب آپ سے ذکر کروں گا the first condition is called chronic recurrent pain chronic recurrent pain جو ہے آپ جیسے آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے it stems from the benign cause and is characterize by repeated and intense episode of pain separated by period without pain زین میں آپ یہ رکھیں کہ it is separated by period without pain تو دے آر بیسکلی دو اگزامپل اس کی جو میں آپ کو دینی چاہوں گا موٹی موٹی وہ یہ ہے ایک ایک جس طرح for instance migraine headaches ہوتی ہیں میگرین ہیڈ ایکس جو ہے ان میں آپس میں you know there is a period in between where they do not experience any pain اسی طرح ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایکس جو ہوتی ہیں یو نو جہاں مسل کنٹریکشنز ہوتی ہیں that's another example for this sort of a pain اب جو سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے chronic intractable benign pain refers to discomfort that is typically present all of the time varying level of intensity and is not related to an underlying malignant condition اور اس کی ایک اچھی مثال جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کرونک لو بیک پین جو ہے یو you نو know, وہ وہ اگر اس طرح لمبا چل چلتی رہے گڈ ایگزامپل جو کرونکٹی ہوگی اور تیسری جو ہے continuous discomfort is associated with a malignant condition and becomes increasingly intense as the underlying condition worsen اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جو پہلی دو سے فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے اس میں ایک میلیگنٹ کنڈیشن ایگزٹ کرتی اس کی جو دو مثالیں دی جا سکتی ہیں وہ ایک ریمٹوئل آرتھرائٹس کی ہے اور دوسری کینسر یو نو یہ دو ایسی کنڈیشن ہیں جو کہ کرونک پروگرسو پین کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ the type of pain that people experience you know very diff a very specific you know ان کی سائیکو سوشل ایڈجسٹمنٹ کے اور ناٹ اونلی اس کا ایک امپیکٹمنٹ but it also has important bearing on what kind of a treatment for instance what's going discomfort جو لیول ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی آپ کو بہت ضروری ہے اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے جس کو میں یہاں میں ذکر جس کا کرنا چاہوں گا وہ basically you know perceiving pain کا ایلیمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ how is pain perceived I mean that's question جو ذہن میں آتا ہے of the many you know perceptual body experience pain جو بیسکلی ہے وہ I would not be wrong in saying that it this basically three unique properties آپ کہہ لیجیے دیٹ پین پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آل دو نرو فائبر جو ہماری باڈی میں ہوتے ہیں they sense the pain that we experience and they sense signal body that there is a certain kind of a tissue damage that's taken place اور پھر وہ جو ٹیشو ڈیمیج کا جو میسج ہے یو نو وہ جو ریسپٹر سیلز جو ہوتے ہیں for pain they process that information لیکن یہ جو پرسپچل سسٹم جو ہے little different from other perceptual system that the body tends to use for instance جو ویژن کا پرسپچل سسٹم ہے وہ بڑا اسپیسیفک پرسپچل سسٹم ہے لیکن پین کا system is not a specific perceptual system for instance visual system جو ہے they contain specific receptor cells جس طرح لائٹ کے ریسپٹر سیلز ہیں لیکن ہمارے باڈی میں کوئی بھی ایسے ریسیپٹر سیلز نہیں ہیں جو پین کے بارے میں صرف ہمیں انفارمیشن دیں دوسری چیز جو ذہن میں رکھنے والی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ باڈی جو ہے senses pain in response to you know noxious stimuli noxious stimuli سے میری مراد ہے کہ فار انسٹنس اگر باڈی کو زیادہ زور سے دبایا جائے آپ کا دوست نے اگر ابھی آپ کے ہاتھ کو کبھی بڑی زور سے دبایا ہوگا تو آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ اگر بڑی زور سے ہینڈ شیک کی جائے تو اٹ کاز پین اسی طرح لیسوریشن جو ہے وہ ایک چوٹ لگنا یا چھیلے جانا جو ہے یا انٹینس قسم کی ہیٹ یا کولڈ کی کنڈیشن کو ایکسپیرئنس کرنا I mean you know that's another sort of a response جو ہے جو باڈی ایکسپیرئنس کرتی ہے ڈیو ٹو اسٹیملائے اسی طرح جو تیسری جو ٹائپ ہے وہ پرسپشن جو ہے پین کی وہ ہوتی ہے بیکاز آف اموشنل کمپونیٹ اب ہم کیونکہ سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اموشنل کمپونیٹ کو تیسرے نمبر پہ رکھا اور فزیکل کمپونیٹس کو پہلے اور دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا تھا but that does not mean کہ اسٹرانگ اموشنل کمپونیٹ جو ہے اس کی امپورٹینس کم ہے بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پین کے ایریا میں جو ہمارا سائیکولوجیکل میک اپ ہے جو ہماری ٹیمپرمنٹ ہے جو ہمارا اموشنل یو نو کمپونیٹ ہے that is the most critical component جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہماری لائف پہ پڑتا ہے تو پین جو ہے پرسیونگ آف پین جو ہے it's a very complex kind of a اس کی ایک ہے یہ یہ کوئی سمپل سا سادہ سا فارمولا نہیں ہے I mean they are are so many different elements of our system our sense our system جو اس میں انگیجڈ ہوتے ہیں اور ان میں you know I would not be to wrong in saying اور آپ کو بھی اب کلیئر اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی اس وقت تک یہ فیزیولوجیکل انٹریکشن اور فزیولوجیکل جو ایلیمنٹ ہے اور سائیکولوجیکل جو پروسیسز ہیں ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان ایلیمنٹس کو یہ جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹس جو ہیں کوگنیٹو ایلیمنٹس جو ہیں اور ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ how they tend to what kind of impact they have on us تو اس کے ساتھ آج کا لیکچر میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی so you take care till then and and start working hard خدا حافظ